جعفر بن برقان نے اپنی مذکورہ سند سے اس حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور فحضرہ کا لفظ استعمال کیا اور وکل صفراء و بیضاء کے بعد یعنی الذهب والفضة له بھی کہا سننے ابو داود حدیث نمبر 3411